شاہ ہری شیر ازدا شاہ علی شیر ازدا قوت علی پرور دگا کھل جا کعبے کی دیوار یہ ہے دونوں جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار ہے در کر یہ ہے دونوں جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار ارشد کی آمد پر لاکھوں سلام خود ابو طالب کی زوجہ اور پسر پہلا امام سب سے کہتا ہے یزدان آیا ہے مالک مکان کہہ دو سارے بتوں سے ذرا ہوشیار کی دیوار آیا ہے یہ ہے جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار ایک دروازہ بنا تھا ساری دنیا کے لیے ایک نیا در چاہیے مولود کعبہ کے لیے مولود کعبہ کے لیے اس کی عظمت پہ قربان یہ ہے نعت کے قرآن ایسا ہوگا جہاں میں کہاں بار بار کھل جا کعبے کی دیوار آیا ہے در یہ ہے دونوں جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار وارث سے لاہو قلم کی آمد پر وہ دھوم ہو کون آیا ہے یہ ساری دنیا تو مار کو معلوم ہو سارے نبیوں کا سردار یعنی احمد مختار اپنے کاندھے پہ اس کو کرے گا سوار کھل جا کعبے کی دیوار آیا ہے در یہ ہے دونوں جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار کچھ ایسے بھلا کوئی اس کو شیر ازدا مانے گا کوئی خدا مانے گا کوئی خدا وہ محمد میں محمود میں ہوں غائب وہ موجود میرے لہجے میں باتیں کرے گا ہزار کی دیوار آیا ہے یہ ہے جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار جو علی سے عشق کرتا ہوگا جنت پائے گا اور جس کو بغض ہوگا وہ دو زخمے جائے گا میں جائے گا اس کی الفت ہے میزان یعنی دشمن کی پہچان مل کے نارا لگاؤ ذرا زور دار جا کعبے کی دیوار یہ ہے دونوں جہانوں کا پروردگار دگار جا کعبے کی دیوار دو جہاں کا ذرہ ذرہ مانگے گا اس سے مدد مانگے گا اس سے مدد ہوگا ہر مشکل کا حل دیکھو آج نہیں تو کل ساری دنیا پکارے گی دل دل سوار کھل جا کا دیوار آیا ہے کرا یہ ہے جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار دو جہاں میں سب سے زیادہ اس کو میرا عرفان ہے یہ زمیں پر میرا مظہر یہ میری پہچان ہے یہ میری پہچان ہے یہ رازت ہے یہ غفار یہ حاکم ہے یہ کہار اس پہ کا ہے دارو مدار کھل جا کعبے کی دیوار آیا ہے در کرار یہ ہے دونوں جہانوں کا پروردگار کھل جا کعبے کی دیوار علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی ہری